السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر پچیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ تم ويقولون متى هذا الوعد إن تم صادقين وہ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یعنی کہ یہ کافر جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی جس دن تمہارا حساب ہوگا تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مذاق کی باتیں ہیں مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ کب آئے گا وہ دن جس کا تم بتا رہے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں وہ تاریخ بتاؤ وہ دن بتاؤ وہ سال بتاؤ جب ہم اکٹھے کیے جائیں گے اور ایسے ہی مذاق اڑاتے رہتے ہیں صدق اللہ العظیم